اور جب تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں نہ توڑو جب کہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو تم جو کچھ کرتے ہو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے